روح بن عبادہ نے کہا ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما کو یہ کہتے ہوئے سنا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ابو عاصم کی حدیث کے مانند البتہ انہوں نے یہ کہا اور اگر اس نے اپنے کھانے کے وقت اللہ کا نام نہ لیا اور اگر اس نے داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لیا صحیح مسلم 2500 حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو تریسٹھ